حضرت ابن فراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں شکار کیا کرتا تھا اور میرے پاس ایک مشک تھی میں اس میں پانی ڈال لیا کرتا تھا میں نے سمندر کے پانی سے وضو کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جانور حلال ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو ستاسی